اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہم clinical psychology introduction to clinical psychology series کے چوتھے لیکچر پہ بات چیت کریں گے آج کا جو موضوع ہے وہ historical review of clinical psychology ہے جب ہم کسی بھی فیلڈ کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آبویسلی بے شمار ایسے نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے ایٹ ڈفرینٹ ٹائم جن کی ڈفرینٹ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں اور اسی طرح مختلف تاریخیں ذہن میں آتی ہیں جن کے اراؤنڈ کچھ مین ایونٹس جو ہے دے ہیو ٹیکن پلیس تو in order to understand the history of any field and particularly history of clinical psychology it is important that we try to understand what these people یہ جو مختلف جو لوگ تھے اور مائنڈ یو یہ جو لوگ تھے یہ کوئی سارے ہمارے نفسیات نفسیات دان نہیں تھے کیونکہ یہ اس کی شروعات جو تھی وہ تو بہت نفسیات کے آنے سے پہلے سے شروع ہوئی ہوئی ہیں جب ہم ان لوگوں کا ذکر کریں گے اور مین ایونٹس کا ذکر کریں گے تو اس سے ہمیں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آج جو نفسیات جو ہے کلینکل سائیکالوجی جو ہے آج ہم جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ ہم کیسے پہنچے ہیں تین چیزیں خاص طور پہ ان کا میں ذکر اس جگہ پہ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اسٹرائکنگ ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجی کو بننے میں جو آج وہ بنی ہے اس میں جو انیشل انفلوئنس تھے وہ سائیکالوجی کے باہر کے انفلوئنس تھے جب میں باہر کی بات کرتا ہوں کہ they were outside the realm of psychology تو میری ایکچولی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ philosophy which was outside the realm of psychology philosophers کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ اس فیلڈ میں رہی ہے اسی طرح میڈیکل سائنس کی میڈیسن کی بھی کنٹریبیوشن اس فیلڈ میں بہت زیادہ رہی ہے اسی طرح یقین کیجئے کہ چرچ جو ہے ریلیجن جو ہے اس کی بھی کنٹریبیوشن اس فیلڈ میں رہی ہے اور پھر لیٹر آن نیورالوجی کی کنٹریبیوشن آئی مین بے شمار اس طرح کے کنٹریبیوٹری فیکٹرز اس فیلڈ میں رہے ہیں دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے ڈیولپمنٹ میں over the decade and over the centuries کچھ تو ایسی ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں جن کی وجہ سے میجر ایک ہم جسے کہتے ہیں ایک میجر مائل اسٹون اس فیلڈ نے لیا لیکن بیشتر ڈیولپمنٹ جو اس فیلڈ کی ہے آئی تھنک یہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ ایک سلو گریجول پروسیس کا حصہ رہی ہے کہ مختلف ریسرچز جو اوور ٹائم ہوتی رہی ہیں اس سے کئی ہائپوتھس ٹیسٹ آؤٹ ہوتے رہے ہیں کئی فائنڈنگ سامنے آتی رہی ہیں پھر ان فائنڈنگس کی اپلیکیشن ہوتی رہی ہے اور اس طرح you know one step at a time کر کے گریجولی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور تیسری جو ایک بڑی امپورٹنٹ اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں جاننا کہ یہ چیزیں ایونٹس کب ہوئیں اور کیوں ہوئیں آئی تھنک جو چیز امپورٹنٹ سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا فورسز اور کیا فیکٹرز یا ایسے کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے نفسیات کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ اس میں چینجز آئیں اور وہ کیا عوامل ہیں جو جس کی وجہ سے ہم آج جو کلینکل سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں تو وہ اس شکل میں کس طرح آئی ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ ایز اے پروفیشن تو اسی صدی میں ٹوینٹی سینچری میں ہی آئی ہے اس سے پہلے سائیکالوجی جو تھی وہ بیسکلی ایک سائنس کے طور پہ دیکھی جاتی تھی جب سائنس سے میری مراد یہ ہے کہ جو جو سائیکالوجسٹ تھے جو انیشل سائیکالوجسٹ تھے وہ زیادہ تر اپنے آپ کو ریسرچرز اور سائنٹسٹ کہنا پسند کرتے تھے وہ اپنے آپ کو کلینیشنز یا پریکٹیشنرز کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں دیکھتے تھے اس جنکچر پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پرائمریلی دو ریزنز ایسے مجھے نظر آتے ہیں ویسے تو ریزنز بے شمار ہوں گے لیکن اسپیسیفکلی اگر غور کیا جائے لٹریچر پہ تو دو ایسے عوامل یا دو ایسے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی کا فیلڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا پہلی سب سے امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ بیسکلی یہ ہیومن انڈیور ہے یہ ہماری نیڈ ہے کہ ہم اور انسانوں کی زندگی کو بہتر کر سکیں جس سے میڈیسن میں ترقی ہوئی اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ بھئی فزیکل آرگینک پرابلمس کو دور کس طرح کیا جا سکتا ہے اسی طرح کلینکل سائیکالوجی میں جو ہیومن ایموشنل پین تھی یا جو ایک ہیومن سفرنگ تھی جو نفسیاتی پرابلمس کی وجہ سے ہوتی تھی اس کو ایلیویٹ کرنے پہ سائیکالوجسٹ نے کافی توجہ دی تو ایک تو ریزن یہ بنا دوسری خاص وجہ جس کی وجہ سے کلینکل سائیکالوجی میرے خیال میں ڈیولپ ہوئی وہ نائنٹینتھ اور ٹوینٹیتھ سینچری کے جو ارلی سائیکالوجسٹ تھے جو اپنے آپ کو سائنٹسٹ کے طور پہ دیکھنا پسند کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ ہماری جو ریسرچز ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس کی اس کا ایک امپیکٹ یا اس کا ایک اثر یا اس کا ایک فائدہ جنرل پبلک کو بھی عوام کو بھی ہونا چاہیے سو ان ادر ورڈز ایک سوشل ایک ہیومن ویلفیئر کا جو آئیڈیا تھا that was the second reason why clinical psychology evolve into a science اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ وہ ارلی اپروچز کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ارلی اپروچز میں ایک سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ لوگوں کو ہیلپ کرنا تھا سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نفسیاتی پرابلمز اور سے ڈیل کرنے میں اس میں کلینکل سائیکولوجسٹ جو تھے انہوں نے پہلے والے فلاسفر سے تھوڑا ہٹ کے اس علاج کو ایک سسٹمیٹک شکل دینے کی کوشش کی اور وہ علاج جو پہلے مختلف آرگنائزیشنز یا ادارے یا لوگ کرتے تھے جس طرح کلرجی کرتے تھے یا چرچز کرتے تھے یا یا ڈاکٹرز کرتے تھے وہ طریقہ کار جو تھا وہ ایک سسٹمیٹکلی سائنٹیفک طریقے سے شفٹ ہو کے کلینکل سائیکالوجسٹ کی ڈومین میں آ گیا اور اس شفٹنگ کی وجہ سے یہ جو پروفیشن آف کلینکل سائیکالوجی ہے جس کو ہم جس طرح تھراپسٹ ہے یہ ان کا آغاز شروع ہوا اس موقع پہ ایک چیز جو میں کہنی چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوسائٹیز اوور دا ایئرز اگر ہم جائزہ لیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ مختلف ٹائم پہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف لوگوں نے یا پروفیشنز نے یہ جو رول ہے نفسیاتی ٹریٹمنٹ کا وہ پلے کیا اس میں جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ چرچ نے رول پلے کیا فیملی نے رول پلے کیا فزیشنز نے رول پلے کیا اور یہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ کا اس میں آنا ہے یہ تو ایک بڑا ریسنٹ فینومینا ہے اس فینومینے کو تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً سو سال ہوئے ہیں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی اس بینڈ ویگن پہ یا اس پروسیس کا حصہ بنے اور بیشتر جو ٹریٹمنٹ تھی وہ کلرجی نے چرچ نے فزیشنز نے جو ہے وہ ایکسپاؤنڈ کی وہ آگے دی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز واضح ہوئی وہ یہ کہ مذہب جو تھا وہ اس نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا اس طرح کے پرابلمس کی ایلیویشن میں اب میں بات کرنی چاہوں گا اب میں اس ہسٹری کو کچھ مختلف پیریڈز میں اس کا انالیسز اور جائزہ دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ یہ آ سکے کہ مختلف پیریڈز میں سوچ کس طرح ڈیولپ ہوئی سب سے پہلے میں گریک پیریڈ کی بات کرنا چاہوں گا جو ارلی گریکس تھے آپ کو پتا کہ ہماری جو انٹلیکچل تھاٹ ہے جو فلسفہ ہے جو سوچ ہے جو انلائٹنمنٹ ہے یہ ایک زمانے میں یونان اس کا بیس تھا تو Greeks had a very important contribution even in this field though وہ ڈائریکٹلی کنٹریبیوشن نہیں تھی لیکن انڈائریکٹلی وہ تھاٹ کے لیول پہ ڈیفینیٹلی ایک کنٹریبیوشن تھی اچھا مائنڈ یو جو پریمیٹو اینشنٹ گریکس تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جو نفسیاتی مسئلے ہیں یا یہ نفسیاتی پرابلم جو ہیں یہ تو ان کے جو دیوتا ہیں یا ان کے جو بت تھے ان کی وجہ سے آتی تھی اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے آتی تھی تو وہ پرانا کانسیپٹ تو یہ تھا لیکن پھر لیٹر آن بکرات کے زمانے میں ہپوکریٹس کے زمانے میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا بدلا اس نے جو آئیڈیا پریزنٹ کیا وہ یہ تھا کہ یہ نفسیاتی پرابلمس جو ہیں یہ صرف جو ان کے دیوتا یا خدا تھے ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہی لوگوں کو نہیں آئی بلکہ کچھ ان کے کچھ سوشل بایولوجیکل وجوہات بھی تھے ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہپوکریٹیز وہ بکرات نے دیا وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ فلوئڈز ہیں اس نے ان فلوئڈس کو نام نام چار دیے ایک بلیک بائل کا نام دیا ایک یلو بائل کا نام دیا ایک فلم کا نام دیا اور ایک بلڈ کا نام دیا تو یہ جو چار قسم کے اپنا فلوئڈس تھے اس نے ان چار قسم ان چاروں کے ساتھ کچھ نہ کچھ فیلنگز اور ایموشنز کو ایسوسیٹ کیا اس نے یہ کہا کہ جی اگر بلیک بائل جسم زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے تو ہم جو ہیں ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس نے ڈپریشن کا نام تو اس زمانے میں نہیں لیا تھا اس نے میلن کولیا کا نام لیا تھا میلن کولیا موجودہ نفسیات میں ڈپریشن ہی سمجھا جاتا ہے پھر اس نے اسی طرح کہا کہ اگر یو you نو know, اگر بلڈ جو ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو انسان جو ہے وہ ایکسائٹیبل ہو جاتا ہے یو نو اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگریشن کا کانسیپٹ اس نے دیا تو یہ یہ, یہ ایک انٹرسٹنگ شروعات تھی اسی طرح پھر لیٹر آن افلاطون نے بھی کچھ ایسی بات کی افلاطون کی سوچ تو یہ تھی کہ انسان کے اندر ایک روح ہے ایک سول ہے اور جب وہ سول پریشان ہوتی ہے اور, تو پھر اس کو بیماری اس قسم کی کنڈیشن جس کو انسینٹی کہہ لیجئے یا پاگل پن کہہ لیجئے یا یہ دماغی پریشانی کہہ لیجیے وہ آتی ہے اسی طرح اس نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو سول ہے اس کا اس کا جو گھر ہے وہ وہ سر میں ہے تو it's a very interesting concept کہ اس زمانے میں مائنڈ کا کانسیپٹ تو نہیں تھا لیکن انٹرسٹنگلی اس نے سول کی جگہ بھی جو تھی وہ برین میں اور مائنڈ میں اس نے ڈٹرمن کی اسی طرح ارستو جو تھا اس نے انٹرسٹنگلی جو بات اس حوالے سے نفسیات کے حوالے سے کی وہ اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کچھ فیلنگس کو اس نے کہا فیئر کی فیلنگ ہے یو نو اینگر کی فیلنگ ہے جوائے کی فیلنگ ہے یا یا کریج کی فیلنگ ہے اس نے کہا یہ جو فیلنگز ہیں یہ ایک ایموشنل اسٹیٹ یا کنڈیشن بھی پیدا کرتی ہیں اگر خوف ایک حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان پریشان ہو یا انسان کو ایک نفسیاتی الجھن یا پرابلم ہو جاتی ہے اسی طرح ایک اور نام جو میں لینا چاہوں گا گریکس میں وہ گیلن کا نام تھا گیلن نے بھی کچھ بکرات والی ہی بات کی اس نے بھی یہی کہا کہ جی جسم میں چار قسم کے فلوئڈز ہوتے ہیں ان فلوئڈز کے امبیلنس سے ذہنی توازن جو ہے وہ انسان کھو دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا اس نے کہا کہ دو قسم کی روحیں ہوتی ہیں انسان میں ایک وہ روح ہے جو مردوں میں ہوتی ہے اور ایک وہ روح ہے جو عورتوں میں ہوتی ہے تو ان ان, ان, ان رو, یہ روحیں اگر جو ہے جسم جو انسان کا ہے وہ ان روحوں کو ایک قسم کا چلاتا ہے اور اگر جسم جو ہے وہ ان کو چلانے کی بجائے جسم شکار بن جائے یا وکٹم ہو جائے اور روئیں جسم کو چلانا شروع کر دیں تو اس سے بھی ایک ایسا امبیلنس کریٹ ہو جائے ہو جاتا ہے انسان میں جس کی وجہ سے مینٹل پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اسی اب اب ہم اگر گریک پیریڈ سے ذرا تھوڑا آگے چلیں تو اگلا جو پیریڈ ہے وہ مڈل ایجز کہلاتا ہے یہ مڈل ایجز کا جو پیریڈ ہے یہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ یہ ایک ایسا پیریڈ تھا کہ جس میں کہ بہت زیادہ فوکس اور ایمفسس جو تھا وہ سپر نیچرل پہ تھا اور اس پیریڈ میں بیماری خاص طور پہ ذہنی بیماری جو تھی وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کیونکہ ان یو you نو know, وہ کچھ ایسی فورسز کی وجہ سے ہے جن کا تعلق یو نو انسان کے بس میں نہیں ہیں اور سپر نیچرل ہیں یا کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ جو فورسز ہیں یہ اس وجہ سے آئی ہیں کہ انسان نے اپنے اپنے اس زمانے کے خدا جو ان کے گاڈس ود اسمال جی جو تھے ان کو ان کو وہ انہوں نے خوش نہیں کیا یا وہ ناراض ہوئے یا کئی دفعہ یہ بھی تصور دیا جاتا تھا کہ جو لوگ تھے وہ پزیسڈ بائی ایون اسپرٹس کہ شیطانی طاقتیں جو تھیں انہوں نے ان پہ قابض کر لیا تھا انٹرسٹنگلی اس طرح کے کانسیپٹس جو میڈیول ایجز میں تھے وہ آج کل بھی کئی دفعہ سننے میں آتے ہیں اینڈ آئی ایم شیور آپ سب لوگ اس چیز سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ابھی بھی ایسی کہانیاں ہمیں سننے میں ملتی ہیں اور اس پیریڈ میں یہ جو میڈیول پیریڈ تھا اس میں جو فوکس تھا ٹریٹمنٹ کا وہ میڈیسن سے ہٹ کے وہ چرچ کی طرف وہ اسپرچویلٹی کی طرف وہ وچ کرافٹ کی طرف وہ اس طرح کے جو چیزیں تھیں ان کی طرف ہو گیا چرچ نے انٹرسٹنگلی جہاں پہ شیطانی طاقتوں کی پوزیشن کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ چرچ نے یہ بھی بہت زیادہ فوکس اور ایمفسائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ انسانی جو سنز ہیں جو گناہ ایک انسان کیری آؤٹ کرتا ہے یہ اس کی سزا ہے اصل میں جو انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے تو یہ کانسیپٹ آف پنشمنٹ جو تھا اس پہ بہت زیادہ ایمفسز ہو گیا اور اسی طرح جو ہیلوسینیشنس تھیں یا جو ڈیلوئنس تھیں ان کو اس انداز میں دیکھنا شروع لوگوں نے کر دیا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ تو شیطان ان کے اندر شیطانی روح ان کے اندر آ گئی ہے تو کئی دفعہ انفارچونیٹلی ان لوگوں کے سر میں کیل مار مار مار کے خون ان کا نکالا جاتا تھا اور کانسیپٹ یا نوشن یہ تھی کہ ان کے سر میں جو خون ہے وہ ایویڈینٹلی ایک گندا خون ہے اور اگر وہ نکال دیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس پروسیس میں کئی بے شمار جانیں ضائع بھی ہوتی تھی اور یہ جو پروسیس تھا یہ کئی دفعہ بڑی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیتا تھا کہ کئی دفعہ تو ہسٹری میں ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو جلا دیا گیا یہ اس تصور میں کہ ان کے جلا دینے سے وہ جو بدروح ہے وہ نکل جائے گی اور باقی جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس چیز سے بچ جائیں گے تو یہ I mean this is all part of history نا تھینک گاڈ کے آج کل کے زمانے میں اس طرح کی سوچ تو ایگزٹ نہیں کرتی ایون مڈل ایون یہ جو مڈل ایجز تھی ان میں بھی سب لوگ سب لوگوں کی یہ سوچ نہیں تھی بیشتر لوگ اس زمانے میں ایسے سوچتے تھے but there were still a lot of people lot of philosophers lot of doctors lot of other wise men جن کی سوچ یہ نہیں تھی کہ یہ بدروہوں کی وجہ سے یہ یہ بیماری یا یہ کنڈیشن آتی ہے انہوں نے کچھ تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ کیا انہوں نے کچھ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو بھی پریزنٹ کرنے کی کوشش کی اس اس قسم کے نارمل بہیویئرس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسی طرح چودہویں صدی میں پندرہویں صدی میں کلرجی ایک بڑے مشہور کلرجی گزرے ہیں بشپ تھے وہ ان کا نام نکلس تھا نکلس نے پہلی دفعہ میننکولیا کا ذکر کیا اور اس نے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ آغاز رکھا ڈپریشن کو سمجھنے کا اور یہ ایک اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی اسی طرح اس کے بعد ایک بہت مشہور سوس فزیشین جس کا نام پیراسیلسس ہے وہ آئے اور انہوں نے نفسیاتی پرابلمس کو مینٹل پرابلمس کو جس کو ہم انسینٹی بھی اس زمانے میں کہتے تھے اس کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کی اور پیراسیلسس کا خیال تھا کہ کچھ ایسی فورسز ہیں دنیا میں جن کا تعلق ستاروں سے ہے جن کا تعلق چاند سے ہے جن کا تعلق اور سیاروں سے ہے کہ ان کی موومنٹ کی وجہ سے انسان میں بیماری آتی ہے کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان کے جسم میں کیونکہ فلوئڈ جو ہے وہ اچھا خاصا ہے تو لہذا یہ جو موومنٹ آف سٹارز ہے یہ بھی انسان کے موڈ اور بیہیویئر کو پہ اثر انداز ہوتی ہے آئی تھنک یہ کانسیپٹ کسی حد تک اب بھی پایا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ یہ نیمورالوجی کی کتابیں یا یہ پامسٹری کی کتابیں یا یہ جو آپ کے سن سائنس جو ہر روز اخباروں میں ہمارے آتے ہیں اگر آپ انہیں پڑھیں تو ان میں کئی دفعہ انٹرسٹنگلی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ یہ یہ لکھا ہوا سامنے آتا ہے کہ جی فل مون کے دوران یو you نو know, آپ میں بڑی انرجی ہوگی اور آپ بڑے ایکسائٹیبل ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں اس کے علاوہ پیراسلسس نے جو ایک بہت اہم بات دوسری کی وہ یہ تھی کہ مینٹل النس جو ہے وہ اس کی کچھ بایولوجیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں تو یہ پہلی دفعہ مڈل ایجز میں یہ کانسیپٹ جو بایولوجیکل ریزنس کا تھا یہ سامنے آیا اب میں اگلے دور جس کو ہم رینیسینس کا دور کہتے ہیں اب میں اس کی بات کرنی چاہوں گا آپ سے رینیسینس کا دور جو تھا یہ basically fifteenth sixteenth seventeenth century کا پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں انٹرسٹنگلی جو ایک چینج بہت میجر چینج آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو پرانا فینومینا سپر نیچرل کا تھا وہ جو پرانا فینومینا ریلیجس تھنکنگ کا تھا وہ جو پرانا فینومینا ایول اسپرٹ نے لوگوں کے کو پزیس کرنے والا تھا وہ کچھ بیک گراؤنڈ میں اس پیریڈ میں چلا گیا یہ کیونکہ پیریڈ رینیسینس کا جو پیریڈ تھا یہ یورپ میں ایک انلائٹنمنٹ کا پیریڈ تھا تو اس میں بہت سے نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے تھے اور اس پیریڈ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ لوگوں نے کچھ سائنٹیفک بیسس پہ اس ایریا کی اسٹڈی بھی شروع کی سب سے پہلا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ مورگیگنی کا تھا مورگیگنی جو تھا یہ ایک ڈاکٹر تھا جو جس نے پہلی دفعہ ایک ہیومن اٹاپسی کی اور اس ہیومن اٹاپسی کی بیسس پہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو انسانی بیماری ہے یا جسمانی اور ذہنی دونوں قسم کی بیماری جو ہے یہ اس کی کاز جو تھی وہ انسان کے اندر اور مختلف آرگنس کے اجزاء کے خراب ہونے سے بھی وہ پیدا ہوتی ہے یہ بیماریاں کوئی باہر سے نہیں ساری آتی لیکن اندرونی آرگنس کی ڈسفنکشننگ کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن جو تھی وہ یہ تھی کہ اس نے ہیومن مینٹل ڈسٹریس کو سائکیٹرک پرابلمس کو کی کاز کو باہر سے ہٹا کے اندر کی طرف لے گیا تو so this was the beginning of a biological basis psychological understanding of human distress جو اگلی شخصیت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ رینی ڈسکارٹس کی شخصیت تھی رینی ڈسکارٹس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یہ تھی کہ اس نے ایک بہت نیا کانسیپٹ جو آج تک جس نے نفسیات پہ جس کا بہت امپیکٹ رہا ہے وہ ڈیولزم کا کانسیپٹ ہے اس نے مائنڈ اور باڈی کو دو مختلف چیزیں کہیں اس نے کہا کہ mind is a separate part of the body اس فزیکل ایلیمنٹس کا تعلق مائنڈ سے نہیں ہے اور مائنڈ کی ایلیمنٹس کا تعلق فزیکل کنڈیشن سے نہیں ہے اس کنٹریبیوشن کا جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ بے شمار ریسرچ جو تھی وہ باڈی کے ایریا میں اس کے بعد ہونی شروع ہو گئی اور اس ریسرچ کی وجہ سے خاص طور پہ میڈیسن کا فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر گیا اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور انفارچونیٹلی اگر ہم کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو مائنڈ کا فیلڈ جو تھا وہ تھوڑا سا اگنور ہو گیا وہ الگ بات ہے کہ لیٹر آن جس طرح میں لیکچر میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ جو موجودہ جو جو جہاں پہ اب ہماری سوچ ہے نفسیات دانوں کی وہ یہی ہے کہ مائنڈ اور باڈی جو ہے ان کے الگ الگ فنکشن تو ہیں لیکن ان کے درمیان ایک بڑا گہرا تعلق اور اور لنک آپس میں بھی ہے تو دیو فور اب وہ ایک ہولسٹکلی انسان کو دیکھنے کا کانسیپٹ جو ہے وہ آگے آ گیا ہے اسی طرح یہ اس پیریڈ میں رینیسینس کے پیریڈ میں جو ہاسپٹلائزیشن تھی اکثر ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ انسین قرار دے دیے جاتے تھے ان کو مینٹل اسائلمز میں جو زمانے کے ہاسپٹلس کنسیڈر کیے جاتے تھے ان میں داخل کر دیا جاتا تھا اور انفارچونیٹلی ایسے بے شمار یورپ میں اس زمانے میں ہاسپٹلز یا سائنمز کھل گئے تھے کہ جن میں ہزاروں سینکڑوں ایسے لوگوں کو ایک قسم کو جمع کرا دیا جاتا تھا اور ان کا ان کا کوئی ٹریٹمنٹ سچ نہیں ہوتا تھا ان کو صرف وہ سوچ یہ تھی کہ کیونکہ یہ لوگ انسین ہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ خود سے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے کیونکہ ان کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا لہذا ان کو سوسائٹی سے الگ کر دیا جائے اور ایک ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں پہ جتنی بھی ان کی اپنی زندگی ہے یہ وہ گزار سکے تو بیسکلی یہ وہ پیریڈ تھا جس میں کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اتنا زیادہ تو کوئی کام نہیں ہوتا تھا لیکن ان کو ایک قسم کا کسٹوڈیل کیئر میں آپ یہ سمجھ لیں ایک کسٹوڈیل کیئر میں رکھ لیا جاتا تھا sort of a babysitting کہ جہاں پہ لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا اور وہ پھر جتنی بھی ان کی بقایا زندگی تھی وہ وہاں گزارتے تھے اس کے اس سے اگلا جو پیریڈ ہے وہ نائنٹین سینچری کا پیریڈ ہے نائنٹین سینچری کا جو پیریڈ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے کلینکل سائیکالوجی کے حوالے سے کیونکہ اس پیریڈ میں بہت بہتر ایک سوفیسٹیکیٹڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ وہ ہیومن فنکشننگ کے اراؤنڈ وہ مائنڈ باڈی ریلیشن شپ کے اراؤنڈ اور وہ ہیلتھ اور اور النس کے اراؤنڈ پیدا ہوئی اس اس جگہ پہ میں کچھ لوگوں کے نام لینا چاہوں گا جن کا میں سمجھتا ہوں کہ جن کی کافی امپورٹنٹ نائنٹین سینچری میں کنٹریبیوشن تھی ان میں لوئی پیسچر جو تھا وہ ایک بڑا اہم نام ہے آپ سب لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا he was a medical doctor اور آپ کو پتا ہے کہ جو جو جرم تھیری ہے وہ بھی اسی نے ڈیولپ کی تھی اور پھر اس نے بے شمار اس ایریا میں کام کیا اس نے انفیکشنز کے ایریا میں کام کیا اس نے مائکرو بایولوجی کے ایریا میں کام کیا اس نے پیتھولوجی کے ایریا میں کام کیا تو اس نے پیسچر نے کچھ کچھ سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں اس کا کافی امپورٹنٹ رول رہا دوسرا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ بینجمن روش کا نام ہے یہ ایک امریکن سائیکٹرسٹ تھا اور اس کو لیٹر آن پاکرٹیز آف پینسلوینیا کا ایک قسم کا نام دیا گیا کیونکہ امریکہ میں جو موومنٹ ہے مینٹل ہیلتھ موومنٹ ہے یہ پینسلوینیا میں شروع ہوئی تو بینجمن روش نے اس موومنٹ میں بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا دوسری چیز جو بینجمن روش کے حوالے سے میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس نے جو مینٹل ٹریٹمنٹ تھا جس سے میں نے ذکر کیا کہ پہلے تو کسٹوڈیل کیئر اور اسائلمز میں ڈال دیا جاتا تھا ورچولی ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا تھا تو اس نے پہلی دفعہ اس اس بات پہ بڑا زور دیا کہ ان ان پیشنٹس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی پیشنٹ سمجھنا چاہیے کیونکہ پہلے تو ان کو سمجھا جاتا تھا کہ they are possessed by evil spirits یا they are possessed by forces of the supernatural اس نے اب بات جو کی اس نے ایک نیا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا کہ یہ بھی پیشنٹس ہیں جس طرح ایک آدمی ٹائیفائڈ کی وجہ سے یا ایک آدمی ٹی بی کی وجہ سے پیشنٹ بن سکتا ہے یا ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پیشنٹ بن جاتا ہے اسی طرح یہ جو ذہنی امراض کے لوگ ہیں ان کو بھی پیشنٹ سمجھا جائے یہ ایک بڑا ریولوشنری اسٹیپ تھا کیونکہ جب یہ کانسیپٹ سامنے آیا کہ ان کو بھی پیشنٹ کا درجہ دیا جائے جو ٹوٹل پرسپشن تھی جو ٹوٹل رویہ تھا سوسائٹی کا ان لوگوں کی طرف دیکھنے کا وہ بہت اس میں نرمی آئی اس میں بہتری آئی ایک ایکسپٹینس آ گئی اب ان لوگوں کو گھر سے نکالا نہیں جاتا تھا بلکہ ان لوگوں کو گھر میں رکھا جانا شروع ہو گیا ان لوگوں کا علاج ہونا شروع ہو گیا اور اس اس, اس نے ایک ایک کتاب ڈیزیز آف دا مائنڈ کے نام پہ بھی اٹھارہ سو بارہ میں ایک کتاب لکھی تو وہ بھی اس سے بھی جو ایک اس اس کتاب نے بھی کافی جو ایٹیچیوڈ اور رویہ تھا لوگوں کا وہ چینج کیا اگلا جو امپورٹنٹ نام اس پیریڈ کا ہے وہ فرینز میسمر کا نام ہے یہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور فزیشین تھا اس نے اینیمل میگنیٹزم پہ کام کیا اس کی تھیری کافی انٹرسٹنگ تھیری تھی اس کا کانسیپٹ بیسکلی یہ تھا کہ انسان کے اپنے اندر اپنے اندر ایسے فلوئڈز ہیں جن کے جن کی جو ڈائریکشن ہے وہ میگنیٹک فورسز جو باہر کی ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتی ہیں تو اس کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ میگنیٹک فورسز کو ایک کنٹرول طریقے سے چلایا جائے اور تو اس سے اندر کا جو فلوئڈ ہے انسان کے اندر کا اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہے تو اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے لوگوں کے ساتھ جن کو اس نے کچھ ایسا فلوئڈ پلایا جس پہ کچھ آئرن پارٹیکلز بھی بڑے تھنلی کٹ آئرن پارٹیکلز بھی ڈلے ہوئے تھے اور پھر اس نے ان لوگوں کو مختلف اینگلوں سے میگنیٹک فورسز میگنیٹس باندھ کے تو ان کا علاج کیا تو اتفاقاً کچھ لوگ ٹھیک بھی ہو اس سے ہوئے لیکن یو نو میسمر کا جو دور تھا یہ کافی کانٹروورشل دور تھا اگلا نام جو میں لینا چاہوں گا وہ فلپ پائنل کا ہے فلپ پائنل ایک بڑا مشہور فرانسیسی ڈاکٹر تھا اس نے بے شمار کام اس فیلڈ میں کیا ہے اور اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس نے مینٹل ڈیزیز کے بارے میں کتاب لکھی دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ as the chief physician of mental asylum اس نے کچھ ایسی ریفارمز کچھ ایسی چینجز لانے کی لائیں مختلف فرانس کے بڑے بڑے مینٹل اسائلمس میں جو آج تک جن کا ذکر ہوتا ہے اس میں میں جو موٹی موٹی چیزیں اس نے کی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز اس نے یہ کی کہ جب یہ مینٹل اسائلم اس نے جوائن کیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پیشنٹس تھے وہ پچھلے تیس تیس چالیس چالیس سال سے اس اسائلم میں وہ رہ رہے تھے اور وہ کئی سالوں سے دیور چینڈ آئی مین انہیں ورچولی زنجیریں باندھی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی ان کے ٹانگوں کو زنجیریں باندھی ہوئی تھی اور وہ بالکل جس طرح انسان جانوروں کو نہیں رکھتا اس طرح ان کو رکھا جا رہا تھا اور ان کو ان کی زنجیریں بھی نہیں کبھی کھولی جاتی تھی تو اس نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں ان پیشنٹس کی ان لوگوں کی جو زنجیریں ہیں یہ کھلنی چاہیے اس پہ وہاں کے مینٹل ہاسپٹل کے یا مینٹل اسائلم کے بے شمار ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بڑا خطرناک ہوگا کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو پیشنٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے یا ایک دوسرے کو زخمی کر دیں گے یا نقصان پہنچائیں گے اس نے کہا نہیں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اگر کوئی ایسا اگریسو ہوگا تو اس کو ہم دوبارہ باندھ دیں گے لیکن ہم کر کے دیکھیں اور انٹرسٹنگلی انف اس ریفارم کی وجہ سے جب ان کو کھولا گیا تو ان کی جو ذہنی صحت تھی وہ بھی بہتر ہو گئی اور بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اس سے پہلے کوئی ساٹھ فیصد جو پیشنٹس ہوتے تھے وہ ایڈمیشن کے تقریباً دو تین سال بعد یا تو بہت زیادہ ان کی حالت خراب ہو جایا کرتی تھی یا کہیں مر جایا کرتے تھے یا کہیں سوئسائڈ کمٹ کر لیا کرتے تھے جب پائنل نے یہ ریفارم انٹروڈیوس کی ہاسپٹل میں تو اس کے بعد وہ جو سکسٹی پرسینٹ کی کا ریشو تھا of people going into deeper depression اور پیشنٹس خودکشی کرنے کی کوشش جو کرتے تھے یا جو یا کئی دفعہ کچھ لوگ مر بھی جایا کرتے تھے وہ چیز جو تھی وہ دس فیصد پہ آ گئی تو یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کی کہ اس کی ریفارمس کی وجہ سے جو مینٹل ہیلتھ تھی لوگوں کی وہ کچھ بہتر ہو گئی اسی طرح جو ایک اور چیز پائنل نے انٹروڈیوس کی وہ یہ کی کہ اس نے اپنے سٹاف کو کہا کہ تم لوگوں کا رویہ جو ہے ان پیشنٹس کے ساتھ وہ ہیومین ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے تم لوگوں کو ان پیشنٹس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے تو ان پیشنٹس کو بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا تو اس نے کہا بھائی یہ بات جو ہے you know this is not acceptable they are human beings they are people ٹھیک ہے you know they they they they may may be have lost balance لیکن ان کی ایک انسانی لیول پہ عزت ہونی چاہیے تو یہ بھی بذات خود ایک ایسی موومنٹ فائنل نے شروع کی جو اس کے بعد فرانس سے یورپ کے اور ممالک میں بھی شفٹ ہوئی موو ہوئی اور پھر یہ امریکہ میں بھی گئی اور اور ممالک میں بھی گئی اور یہ بھی سیرا میرے خیال میں فائنلی کو جاتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو مینٹل اسائلم سے ان کو اکثر میڈ ہاؤسز کا نام دیا جاتا تھا جس طرح ہمارے ملک میں بھی مینٹل اسائلم جو لاہور میں ہوا کرتا تھا اب اس کا نام تو خیر بدل فارچونیٹلی ہم لوگوں نے بدل دیا ہے لیکن پہلے اس کا نام بھی اکثر وہ پاگل خانے کے نام سے مشہور تھا تو اس نے جو دوسری چیز فائنل نے وہاں کی وہ اس نے یہ کہا کہ بھائی ان ہسپتالوں کو میڈ ہاؤسز یا پاگل خانہ کہنا بند کر دو اور جب یہ چیز چینج ہوئی اور ان کو پاگل خانہ میڈ ہاؤسز کہنا بند ہوا تو اس سے ایک اوور آل لوگوں کے رویے میں اور لوگوں کی اپروچ میں چینج آئی اور لوگ مینٹل النس کو زیادہ ایکسپٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور وہ اپنے ان رشتے داروں سے جو پیشنٹس تھے مینٹل کے ان ان سے چھپتے نہیں تھے پھر وہ ان کو مل, ملتے تھے جا کے ملتے تھے اور ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ سی آف اصاٹ ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی اسی طرح اگلا جو نام اگلے دو نام بلکہ جو ہیں وہ ایک تو برنارڈ کا ہے اور دوسرا فرانس الیگزینڈر کا ہے یہ دونوں کافی مشہور فزیشنس تھے اپنے زمانے کے اور انہوں نے ان کی ان کی کنٹریبیوشن بریفلی یہ تھی کہ انہوں نے مینٹل النس کو کے پیچھے انہوں نے کہا کہ there are psychological and physical factors جو مینٹل النس کاز کرتے ہیں لہذا ہمارا جو فوکس ہے وہ ان ان دو ایریاز پہ بہت زیادہ ہونا چاہیے اگر ہم ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو اسی طرح ایک اور نام میں لیتا چلوں وہ ڈارتھی ڈکس کا تھا ڈارتھی ڈکس جو تھی یہ ایک نرس تھی لیکن یہ ڈارتھی ڈکس کا کام بھی جو ہے وہ مدر ٹریسا کی طرح کا کام اس نے کیا کہ اس نے یورپ میں مختلف جگہوں میں امریکہ میں اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے بہت تقریریں کیں اسپیچز دیں اور کانفرنسز کو ایڈریس کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھائی ان کے مینٹل پیشنٹس کو عزت ملنی چاہیے ان کو ایک ایک رسپیکٹیبل مقام ملنا چاہیے اور ان کو آپ پیشنٹس کی طرح ٹریٹ کریں اور ان سے اچھا سلوک کریں تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا اس کے بعد اسی زمانے میں فرانس میں شارکوٹ نامی ڈاکٹرز تھے انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز اور فزیکل فیکٹرز اور environmental factors have a role to play in the life of these people یہ جو مریض ہیں ان کی زندگی میں ایک بہت اہم ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے انہوں نے اپنے پیشنٹس کے ساتھ ہپنوسس uh, کے تھرو ان کی مدد کرنی شروع کر دی تو ان لوگوں نے جو آج کل ہپنو تھراپی کراتی ہے ایک قسم کا ہپنوسس کا آغاز شروع کیا اور یہ یہ جو علاج تھا یہ ایک قسم کا آلٹرنیٹو ٹریٹمنٹ میتھڈ بن گیا کہ اب وہ سپر نیچرل سے لوگ ہٹ گئے اور اب میڈیکل کی طرف وہ آنا شروع ہو گئے اب وہ نیورولوجی کی طرف آنا شروع ہو گئے اب وہ سائکیٹری کی طرف آنا شروع ہو گئے اور انہی لوگوں کے کام کی بیسس پہ آگے ہم ہمیں پتا ہے کہ جو ایک بہت مشہور نام جس کے بارے میں آپ سب جسے آپ کی واقفیت ہوگی وہ سگمنٹ فرائڈ کا نام ہے سگمنٹ فرائڈ جو ہے وہ نفسیات کا بابا سمجھا جاتا ہے وہ فادر آف سائیکو انالیسز اور وہ father of clinical psychology a way not exactly clinical psychology but psychoanalysis کہ سائیکو انالیسز جو تھا وہ ایک بہت امپورٹنٹ موڈیلٹی یا طریقہ کار علاج کا ہے اس کا بانی فرائڈ تھا اور فرائڈ کا ذکر ڈیٹیل میں میں بعد میں ایک اور لیکچر میں کروں گا لیکن میں بریفلی یہ کہتا چلوں کہ فرائڈ وہ پہلا نیورولوجسٹ تھا جس نے ہسٹیریا ہسٹیریا پہ کام کیا فرائڈ وہ پہلا ڈاکٹر یا نیورولوجسٹ تھا جس نے سب کانشیس کا کانسیپٹ جس نے ایڈ کا کانسیپٹ یو نو جس نے کانشیس کا کانسیپٹ آئی مین یہ sort of the human psyche کی اور یہ پہلا نیورولوجسٹ تھا جس نے ڈیفینس میکنیزمس کی بات کی جس نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمس کی بات کی اس نے کہا کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کی انٹرپریٹیشن سے بھی لوگوں کی بیماری کو سمجھا جا سکتا ہے اور دور کیا جا سکتا ہے تو یہ بریفلی فرڈ کے حوالے سے میں بات کرنی چاہوں گا اس کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا اس کو ہم برتھ آف سائیکالوجی کا نام دے سکتے ہیں اس پیریڈ میں جو بڑے بڑے نام جو سامنے آئے ان میں فیچنر تھا ان میں ونٹ تھا ونٹ جو تھا یہ جرمن ڈاکٹر تھا اور اس نے جرمنی میں لیپزک ایک جگہ ہے ایک شہر ہے جہاں پہ ایک لیبورٹری شروع کی یہ جو لیبورٹری تھی یہ لیبورٹری میں زیادہ تر جو کام تھا وہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے ایریا میں تھا لیکن وہ کلینکل سائیکالوجی کے ایریا میں ڈائریکٹلی تو نہیں تھا لیکن اس کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ دور ممالک سے لوگ اس کی لیب میں پڑھائی کے لیے کام کرنے کے لیے ٹریننگ کے لیے آتے تھے اور اس زمانے میں بے شمار سائنٹسٹ ڈاکٹرز جو تھے وہ اس کی لیب میں آتے تھے اور مختلف ایکسپیریمنٹس کیری آؤٹ کرتے تھے زیادہ تر جو ایکسپیریمنٹس تھے وہ سنسیشن کے ایریا میں وہ پرسیپشن کے ایریا میں وہ بیہیویئر کے ایریا میں کیری آؤٹ ہوتے تھے لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ بے شمار لوگوں نے اپنی ڈاکٹریٹ ڈگریز اپنی پی ایچ ڈیز جو تھیں یا ڈاکٹریٹ ڈگریز جو تھیں وہ اس کی لیب میں کام کر کے لیں اور پھر وہ اس ٹریننگ کو لے کے اپنے اپنے ممالک میں جاتے تھے اور پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنی اپنے انٹرنشپ کی اپنے سپرویژن کو کو اپلائی کرتے تھے لوگوں کی ٹریٹمنٹ میں اسی دور میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز سامنے آئی وہ A P A American psychological association کی ایمرجنسی تھی کا آغاز تھا امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو تھی وہ اس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ اسٹینلے ہال تھا اور یہ ایک ایک ایسی ایک ایسی ایسوسیشن بنی جس میں اس زمانے کے سارے جو سینئر سائیکالوجسٹ تھے وہ اس کے ممبر بنے شروع میں تقریباً دو سو بائیس کے قریب سائیکالوجسٹ اس کے ممبر بنے اور اس زمانے میں تو اس کی خیر جو ممبر شپ تھی وہ ایک ڈالر ہوا کرتی تھی آج کل تو بہت زیادہ ممبر شپ زیادہ ہو چکی ہے لیکن اے پی اے کا آغاز جو تھا وہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ مائل سٹون کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے آغاز سے کلینکل سائیکالوجی کو ایک نیا مقام مینٹل ہیلتھ فیلڈز میں ملا کہ پہلی دفعہ سائیکالوجسٹ جو تھے ان کی ایک باڈی بنی اور اب وہ اور باڈیز سے الگ ہو کے انہوں نے اپنی باڈی کو آگے چلایا اس کے بعد جو ایک نئی سوچ ٹوینٹی سینچری کے شروع میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے اس چیز پہ غور کرنا شروع کر دیا کہ کہ ہم اپنی ریسرچز کو اور اپنے جو فائنڈنگز ہیں ان کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ہیومن ویل بینگ کو بہتر کرنے کے لیے اور ہیومن مینٹل ڈسٹریس کو یا سائکیٹرک پرابلمس کو دور کرنے کے لیے اس دوران جو ایک بہت امپورٹنٹ ایک بڑا نام پیدا ہوا امیریکن سائیکولوجیکل لٹریچر میں وہ لائٹنر وٹمر کا نام ہے اس نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کے بعد جو ہے بہت بہت سے کام کیے ایک اس کی سب سے امپورٹنٹ جو کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھی کہ اس نے امریکہ میں آ کے ایک کلینک ایسا بنایا جس میں کہ اس نے پہلی دفعہ ایسے بچوں کے ساتھ کام شروع کرنا شروع کیا جن کو آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں کہ ان بچوں کو لرننگ ڈسبلٹیز کی پرابلم ہے تو فار انسٹنس اس کے پاس جو بچے آتے تھے ان کو پڑھنے ریڈنگ کی پرابلمس ان کو اسپیلنگس کی پرابلمس ان کو رائٹنگ کی پرابلمس ان کو اس قسم کی پرابلمس ہوتی تھی تو پہلی دفعہ ایک قسم سے یہ ایک ایسی کلینک بنی جہاں پہ بچوں پہ فوکس تھا اور ایسے بچوں پہ فوکس تھا جو مینٹل پرابلم سے یو نو دو چار نہیں تھے بلکہ ایک لرننگ ڈسبلٹی سے سفر کر رہے تھے اس نے ایٹین نائنٹی سکس میں وٹمر نے ایک سائیکولوجیکل کلینک اپنی جو کھولی اس, اس نے بعد میں بے شمار پھر سائیکالوجسٹ کو اس لرننگ ڈسبلٹیز کے ایریا میں بھی ٹریننگ دی اور, اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہے in the area of child development in the area of of dealing with children who are dyslexic in the area of dealing with children who are learning problems Witmer ہی وہ شخص ہے جس کو ہم کسی حد تک یہ کہتے ہیں کہ he is a founder of clinical psychology کیونکہ کلینکل سائیکالوجی کو سائیکالوجی کے ڈسپلن کے فیلڈ کے اندر ایک نام اور مقام جو دیا ایک کلینک کی شکل میں جو کام شروع کر کیا وہ وٹمر نے ہی کیا تو وٹمر نے سائیکالوجی کی اپلیکیشنز کو جا کے امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے پاس بھی پریزنٹ کیا کہ جی آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ کلینکل اپلیکیشن سائیکالوجی پہ زیادہ فوکس کریں زیادہ زور دیں تو انیشلی تو اس کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا because people were not willing to accept that role but but later on gradually یہ چیز جو تھی یہ بہتر ہو گئی وٹمر کی اس کوشش اور کاوش کی وجہ سے انیس انیس سو میں اے پی اے میں ایک نیا چیپٹر یا ایک نیا شعبہ جس کا نام کلینکل سائیکالوجی تھا وہ اس شروع اس کی شروعات ہوئی تو پہلی دفعہ clinical psychology as independent discipline within the field of psychology جو تھا وہ ایک قسم کا مانا گیا اس کے بعد جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ایک نیا ایریا تھا جو پیدا ہوا جو ڈیولپ ہوا اور سائیکولوجسٹ نے بے شمار کام سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں کیا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ وہ پیریڈ تھا جو دونوں جنگ جنگ عظیموں کے درمیان کا پیریڈ تھا تو اس میں کیونکہ فوج میں بھرتی کرنے کے لیے سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو تھے وہ بہت زیادہ درکار تھے اور یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا تھا کہ کس قسم کی انٹیلیجنس کس قسم کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں لوگوں میں جن کو یہ جن کو سلیکٹ کرنا ہے فوج کے لیے تو اس اس موومنٹ نے یہ جو وارز جو تھی ان کی وجہ سے اس نے ایک قسم کا انکریج کیا اس ریسرچ کو جو جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے اگلے سالوں میں سامنے آئی نائنٹین سیونٹیز اور نائنٹین ایٹیز وہ پیریڈ تھا جس میں کہ اورینٹیشن جو پہلے جو ہمارے نفسیات کی ہوتی تھی وہ زیادہ انٹرنل فیکٹرز وہ زیادہ سائیکی کے فیکٹرز وہ سب کانشیس وہ انکانشیس کے فیکٹرز پہ فوکس زیادہ ہوتا تھا اور انکانشیس کے لیول پہ کام کیا جاتا تھا علاج کے طور پہ لیکن اس ڈیکیڈ میں جو سیونٹیز کی اور ایٹیز کی ڈیکیڈ ہے اس میں انٹرسٹنگلی جو فوکس ہے وہ شفٹ ہو کے باہر کی طرف انسان کے آ گیا اور بیہیویئر کو زیادہ دیکھنا شروع کر دیا پروفیشنلس نے اور جو انٹروینشنز یا جو اور تھراپیز اور اسٹریٹجیز جو ڈیولپ ہوئی ان کا وہ بھی بیہیویئرلی اورینٹیڈ اسٹریٹجیز زیادہ تھی تو یہ وہ بیس سال تھے جس میں کہ بے شمار کام بہیویئر تھراپی کے ایریا میں ہوا اور behaviour therapy was the talk of the of the town والی بات تھی کہ ہر ساری دنیا میں بہیویئر تھراپی کا ایک دم سے چرچا ہو گیا اور لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بہیویئر تھراپی جو ہے وہ ہر چیز کا ایک ایک پینیسیا ہے ایک حل ہے لیکن پھر later on in the late eighties and nineties یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ بات درست نہیں ہے ہر چیز کا جواب بہیویئر تھراپی میں نہیں ملتا تو پھر کوگنیٹو بہیویئر اپروچیز جو کمبینیشن تھیں کوگنیشن کا بھی سائیکی کا بھی سب کانشیس کا بھی بیہیویئر کا بھی وہ آگے آنی شروع ہو گئیں اور اکلیکٹک اپروچز آگے آنی شروع ہو گئیں اور ہیومنسٹک اپروچیز آگے آنی شروع ہو گئیں آج اس نفسیات کے فیلڈ میں کچھ کچھ چیلنجز ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان میں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ آپٹیمل ٹریننگ جو ہے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کی وہ کیا ہونی چاہیے پھر اسی طرح جو دوسرا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو میڈیکیئر سروسز ہیں یا جو انشورنسز ہیں وہ مینٹل uh, وہ یہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو کنڈیشنز ہیں یا ڈیزیزز ہیں یا سائکیٹرک پرابلمز ہیں ان کو کور آیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور تیسری جو چیز جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آیا سائیکالوجسٹ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کو بھی دوائی کا استعمال پرسکرپشن کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک فورس آج کل یہ بھی ہے جو چاہتی ہے کہ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی دوائی کا استعمال کرے تو اب میں آج کے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں اور کنکلوژ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غور کریں تو ہم ہم گریک کے دور سے شروع ہو کے آج کے دور کو ہم نے کور کیا ہے اور اس میں بے شمار نئی نئی چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آئی ہیں اگر اگر وٹمر آج زندہ ہوتا اور اس کو آج کی کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ کو وہ دیکھتا تو بڑا حیران ہوتا کہ وہ جو کام میں نے اس زمانے میں شروع کیا تو اس سے کتنا یہ فیلڈ ہے وہ ترقی کر گیا اور آگے چلا گیا ہے اسی طرح اگر اسٹینلے ہال آج زندہ ہوتا تو وہ کہتا کہ میں نے جو اے پی اے امیرکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن شروع کی تھی سائیکالوجسٹ کے لیے اس وہ اس اس میں ایک قسم کی اسپلٹ ہو گئی ہے اور اب ایک A P S which is American psychological society بن گئی ہے یہ American psychological society purely clinicians کی اور کلینکل سائیکولوجسٹ کی ہے تو یہ بھی چیز سامنے اس کو آتی نظر تو وہ کچھ پریشان ہوتا کہ یہ یہ, پھوٹ سی کیوں پڑ گئی یہ اسپلٹ کیوں آ گئی اسی طرح کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ ابھی بھی اسسمنٹ اور ٹریٹمنٹ میں اسی طرح انوالوڈ ہیں جس طرح وہ آج سے کئی کئی ڈیکٹس پہلے تھے ریسرچ جو ہے وہ اس کا ایمفس ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور اس طرح ہی ہے جس طرح آج سے دو سو سال پہلے یا ڈیڑھ سو سال پہلے تھا تو تو جو چیز سائیکالوجسٹ کو اکٹھے جس نے کیا ہوا ہے وہ بیسکلی یہ جستجو ہے کہ to apply their knowledge and skill to the mental health needs of people everywhere in the world تو اس سے میں آج کا اپنا لیکچر اختتام پہ لاتا ہوں شکریہ